کوئی تو ہے جو نظام ہستی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کون سورہ محمد لازمی ہے ورنہ مسئلہ ماننے والوں کو مایوسی ہوگی دوسرے لوگوں پر بھی برا اثر پڑے گا دوسرے لوگوں پر بھی برا اثر پڑے گا نیز ماننے والوں کے درجات کی بلندی بھی جہاد میں ہے ماننے والوں کے درجات کی بلندی بھی جہاد ہی میں ہے اور بہادری کے ساتھ دعوت توحید دینے کا ذریعہ ایک جہاد بھی ہے چنانچہ سورت کے دو حصے ہوں گے پہلے حصے میں جو آیت انیس تک ہے یا علم و مسواک اس میں مومن مشرق کا تقابل ذکر کر کے اعلان جہاد کیا گیا کہا گیا کہ کفار کے آمال صالحہ بھی برباد ہیں اور موحدین کے سیئات بھی حسنات سے بدل دیے جاتے ہیں دوسرے حصے میں منافقوں پر زجرے جو جہاد اور جہاد میں خرچ بھی نہیں کرتے درمیان صورت میں اصل مسئلہ توحید کا ذکر ہے جو جہاد کا اصل مبدا منشا ہے اصل مسئلہ توحید کا ذکر الزین کفرو و اللہ الزین کفرو و سدو انصبیل اللہ ترہیب ہے ڈراوا وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے ازل آبالم بالکل نام و نشان مٹا دیا اللہ نے ان کے اعمال کا ازل اعمال گم کر دیا اللہ نے بشارت سبھی اللہ اللہ کی توحید توحید کا راستہ یہاں بھی آئے سبھی راہ توحید ہی مراد نے میں نے کب کہا کہ یہ جن جہاد کیوں ہے جہاد توحید کے لیے ہاں؟ یہ جی، سبیر اللہ جو ہے وہ توحید کے بغیر سبیر اللہ ہے سب توحید جہاد ہو تب بھی توحید ہے نماز روزہ حج دگا جو سبیل اللہ ہے جس کو سبیل اللہ شریعت کہے گی وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ چاہے اس کی دعوت ہو چاہے اس کا کوئی شوق ہو وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے ایمان لائے یعنی ایمان لائے ساتھ اس کے جو اتارا گیا ہے اوپر محمد کے اس حال میں ایمان لائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا سچ ہے ان کے رب کی طرف سے تو ہٹا دیا ان سے اللہ نے ان کی سیاحت کو اور اصلاح کر دی ان کے احوال کی ان کی حالت کو صحیح بنا دی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے بے بنیاد مذہب کے پیچھے چلے اور ایماندار اس کے پیچھے چلے جس کی باقاعدہ بنیاد حق پر ہے ان کے رب کی طرف یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے مثالیں مثال کمانا احوال واقعی واقعیت کے احوال لگ لو ہاں۔ اصلاح اصلاح کر دی ان کے حالات کی اصلاح حال ویزا لکی تم الزین کفر ترغیب جب ملو تم ٹکرو تم کافروں کو تو فضر پر رکھا ازر بو زر پر رکھا گرد نے مارو ان کی مارو گرد نے کہ جسم کا اسخن تم خون ریزی کر چکو ان کی فشد الوسا اب ان کی مشقیں باندھ سکتے ہو یہ امر عباہت کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں حتیٰ کہ جب تم خوب ری خون ریزی کر چکو ان کی اور تمہاری دھاک بیٹھ جائے تو فشد الوسا اب ان کی مشقیں مضبوط باندھ سکتے ہو امر بات باں مشکا پد کے ان کو خود بدو کرو گے جکڑ لو ہاں جی مطلب یہ ہے کہ ان کو قید کرو فعما منن اب قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو بعد میں چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تز الحرب اوزا رہا حتیٰ کہ پھینک دے لڑائی اپنے ہتھیاروں کو یعنی جنگ سرد ہو جائے لڑائی ختم ہو جائے ظالے کا او مومنو ظالے کا ضرور کرنا وہ اس سے پہلی صورت میں تمہیں کہا کہا تھا تھا یگ اللہ ایام انہوں نے دبا کے رکھو اب چھڑا دبا کے نہیں رکھنا بلکہ تلوار لے کر اس کے مقابلے میں آ کے ان کو خوب اس کے قتل بھی کر دیں بلا یشا اللہ اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود بخود بدلہ لے لیتا لیکن میاں تمہیں اس لیے ہم نے مقرر کیا ہے تاکہ لے یب لو تاکہ باز کرے اللہ تمہارے باز کی باز کے ذریعے کے ذریعے آپس میں تم گتھم کٹا ہو گے اور جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال کو بلکہ سیاح دی ان کو کامیاب کرے گا ہدایت کا معنی یہاں کامیابی چودہ معنی آتے ہیں نا ہدایت کے لکھیں گے آپ سیاح کامیاب کرے گا ان کو وہ یوسل بالحم اور بالکل اشرا کر دے گا ان کی حالت میں داخل کرے گا ان کو جنت میں جس کا تعارف ان کو کروا چکا ہے ارف لہم جس کا تعارف واقفیت ان کو کروا چکا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی امداد کرو نا وہ تمہاری کرے گا اور جما کے رکھے گا تمہارے کاؤں کو والذین کا اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہے پتا صلاح شالہ برباد ہو جائے بد بدم ہے پلے ککھ نہ رہے وہ ازل آمالحم اور برباد کر دے اللہ ان کے عمل کو کیوں اس لیے کہ تحقیق وہ ناپسند کرتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ نے اتارا ہے اس لیے اللہ نے اعمال ہم ان کے اعمال کو برباد کر افلم یسیرو الارض کیا انہوں نے چل پھر کے نہیں دیکھا زمین میں وہ دیکھتے نا کیا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے وہ دمر اللہ علیہ غارت کر دیا اللہ نے ان کو ولل کافرین سال اور کافروں کے لیے ایسے ہی نتیجے نکلتے ہیں احوال واقعی ایسے ہی نتیجے نکلا کرتے یہ اس لیے کہ اللہ جو ہے ایمانداروں کا تو دوست ہے مگر کافر جو ہیں ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے مولانا اللہ مولانا ولا مولانا ان اللہ جھوٹ سارا خوب من کن تو مولا فہذا محدثین نے صاف لکھا ہے پتہ نہیں تو میں تو نہیں نہ روایت راوی کیوں ہاں جی خاصیت وغیرہ اکثر جو بھی روایت ہوتی ہیں مشینوں سے گڑی ہوئی ہے اصول کافی روایت ہے نہیں ہے من کو تو مولا کے موسم ہے او ہو ترجیح کے حوالے سے کیا ضرورت ہے میں نے کہا ہے اصول کافی میں بھی ہے اصول کافی میں ہی ہے تو نہیں کہا نا اس لیے من کم تو مولا ہو فہذا علی مولا خم غدیر کے موقع نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں اور وہاں یہ بھی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب عالم یہ بھی ترمزی میں ہے ترمزی میں بھی ہے ایک مولوی صاحب <laughs> تقریر میں کر رہے تھے ان الحسن والحسین سیدہ سیدا ہے بہرحال دونوں میں تو اس پہ تو خانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ صحیح ترین ان الحسن والحسین ہاں؟ ابو سلط ابو ہاں الذین آمنو تاکہ اللہ تعالی داخل کرے گا ایمانداروں کو جنہیں عمل اچھے کیے باغات میں چل ان کے نیچے نہریں اور جو لوگ کفر کرتے ہیں یا تمتعونا وہ چند دن کے لیے نفع اٹھا لیں اور کھا لیں جس طرح ڈنگر کھاتے ہیں چار پائے آخر آخرکار ونار اور بس ون ہو جنم کی ان کا ٹھکانا ہو آپ کو تسلی دیتے ہیں کتنی بستیاں ہیں جو سخت طاقت والی تھیں آپ کی اس مکہ والی بستی سے کی نسبت جس بستی والوں نے اخراجت کا جس نے آپ کو پہر نکال دیا اب بستی نے نکالا یا بستی والوں نے نکالا نہ لکھنا فلاں ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کا امدادی کوئی نہ ہوا اب امن خان اللہ بلا یہ بتاؤ جو ہو کلم کھلی واضح دلیل پر جو اس کے رب کی طرف سے ہے یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے چھکا دیے گئے ہوں گندے عمل اس کے اور پیچھے لگے ہوئے ہوں وہ اپنی خواہشات کے نہیں ہوتے مسل الجنت التی وعد المتقون اب حالت جنت کی وہ جس کا متقی وعدہ دیے گئے ہیں بیچ اس جنت کے نہرے ہیں ایسے پانی کی غیر آسن جو قطع بدبودار نہیں ہوتا آسن کہتے ہیں پرانے کو پرانی چیز جو ہے اس میں کوئی تأثر پیدا ہوتا ہے مگر وہ پانی جتنا ہی پرانا ہے اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی اور دودھ کی نہریں بھی سبحان اللہ لم یتغیر تام ہو اور نہیں ایسی ایسا دودھ جو نہیں تبدیل ہوا ہوگا اس کا ذائقہ اور نہریں شراب کی نری لذت ہوگی پینے والوں کے لیے مزے اڑائیں گے وہ انہار امن اصل مصفا دنیا پہ شراب پینے والوں وہاں پیپ اور خون پیئیں گے اور یہاں سوکھے روکھے پہ گزارا کرنے والے شراب کی بوتلیں لڑائیں گے انہار من اصل مصفا کی نہریں تو صاف شفاف شہد کی بہ رہی ہیں ہاں۔ یہ لا غول ولا مہنا ما بلوم فیا من کل ہمارا ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے من رب اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو دبا رکھا ہوگا کمن ہوگا خالد گن بلا اس کی طرح یہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے اور پلایا جائے پانی میرا کھولتا ہوا ایسا فقط جو کاٹ کاٹ کے رکھ دے انتلیاں ان کی من ہوم میں شکوا کئی ہاں ہاں ہاں وہ پانی تو ہے پھاٹنے والا ہاں جی جیستا میں کا شکوا ان میں سے کئی تو وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف کوئی سمجھے بھائی بالکل توجہ سے سن رہے ہیں حتیٰ کہ جب چلے جاتے ہیں نا آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں ان کو جو اوت العلم جن کو علم دیا گیا ہے مسلمانوں کو مادا کہا ہے اللہ تب اللہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر مار دی ہے اور پیچھے چل پڑے ہیں اپنی خواہشات کے اور جو شوق ہدایت کی پٹری پہ آتے ہیں جو جو قرآن سنتے ہیں تو بڑھا دیتا ہے اللہ ان کو ہدایت میں آتا ہوں تقوا ہوں اور اور زیادہ دیتا ہے ان کو تقوی کی طاقت جی، بس نہیں ہے یہ دیکھنا چاہتے مگر قیامت کو کہ آ جائے ان کے پاس اچھا چیز فقط جا اشرات ہوا چنانچہ خود ان کے پاس قیامت کی علامتیں تو آ چکی ہیں حتیٰ کہ خود نبی علیہ السلام کا مبوس ہونا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے انا لہم فضا جا فکر پس کہاں سے ہوگا ان کے لیے نصیحت پکڑنی ان کی جب کہ آ پہنچی ان کے پاس قیامت پھر کیا کریں گے فعلم اللہ یقین کیجئے کہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اور کوئی الہ کے وسط مستقل ان کو کفر کے جمے رہنے دیجیے آپ اس کام میں لگ جائیے بس تک پھر لے دم دیتا لوگ معافی مانگے اپنے غلطیوں کی جو بتقاضۂ بشریت بھول چوک ہو جاتی ہے اور مومنوں کے لیے بھی مومن عورتوں کے لیے واللہ یعلم یا علم اللہ خوب جانتا ہے چلنا پھرنا تمہارا و مسوا کم اور رہنا سہنا تمہارا خوب جانتا ہے وہ یقور الزین آمن شکوا کہتے ہیں جو مدعی ایمان ہیں یقور الزین آمن اور کہتے ہیں وہ جو دعوے دار ہیں ایمان کے لولا نزلت سورت جہاد کے لیے کیوں نہ سورت اتاری گئی ایک وقت تھا کہ وہ کہتے تھے اور جب اللہ نے کہا تھا کفو اے دقم اپنے ہاتھوں کو روک رکھو ابھی تک وقت نہیں ہے اس وقت یہ کہتے تھے لولا نزلت سورت الحائے کوئی آیت آ جاتی صورت آ جاتی ہے جس میں ہوتا کہ تم کافروں کو خوب مارو اور لڑو یہ ایک وقت تو وہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے اب فیضا ضلع سورتم محکمت بس جب کہ اتار دی گئی ہے سورت جو اٹل فیصلے والی ہے دو ٹوک فیصلے والی ہے وہ اور ذکر کیا گیا بھی کہ اس کے لڑنا تو دیکھتا ہے تو نہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کی وہ جو کہا کرتے تھے ہائے ہائے صورت آ جاتی جہاد کے لیے وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف اس طرح جس طرح جس کے سر پہ موت منڈلا رہی ہو دیکھنا اس بندے کا جو ڈانپ رکھا ہو اوپر اس کے موت کے پردے میں آنکھیں پھرتی ہیں پتھراتی نظر آتی ہیں او لال اولا برا ہو ان منافقوں کا دعوے دار ایمان کے ہیں ایک وقت کہتے ہیں کہ جی جہاد کرنا چاہیے جب جہاد کا حکم آتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں بادشاہ ہمارے لیے تو موت کا سامان اب آ گیا اب وہ یوں دیکھتے ہیں جس طرح ان کے اب ٹیکٹکی لگی ہوئی ہے کہ فرشتہ موت کا اب آ گیا ہے ان کے و قول ہائے اللہ یہ سارے بے وقوف ہیں اور پورے بے ایمان ہیں اندر سے اوپر اوپر سے تو ہیں ایماندار بنے ہوئے اندر سے کیسے ہیں کیونکہ تو نے پھٹکار بڑی کر دی ہے انہوں اللہ فرماتے و قول معروف خیر زہری طاعت قول معروف اور مشہور بات کرنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مشہور بات طاعتن زہری فرما برداری معروف اور مشہور بات جو ہے لا الہ الا یہ تو ان کو حاصل ہے یہ تو اتنا رٹا لگاتے ہیں کہ اتنا دوسرے مخلف بھی نہیں فیضا اعظم العمرو پس جب کہ لڑائی کا پختہ پروگرام بن گیا اب فلو صدق اللہ لکان خیر اللہ اگر وہ اللہ کے ساتھ وعدے کو سچا کر دکھاتے تو ان کے لیے اچھا تھا مگر افسوس جب لڑائی کا حکم آتا ہے تو پھر یہ پچھلے پاؤں اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ اگلے پاؤں سے مومن اتنے دوڑ بھی نہیں سکتے یہ پچھلے پاؤں اتنے دوڑتے ہیں فلو صدق اللہ لکان خیر الحم اگر وہ اللہ سے یہ وعدہ سچا کر دکھاتے انہوں نے کیا تھا کہ سورت اگر آ جائے کوئی اس کے لیے جہاد کے لیے تو ہم لڑیں گے تو ان کے لیے اچھا ہو فہل اصے تم اچھا بتاؤ منافع فہل اصے تم کیا حل اصے تم ان تم کیا تم پہ یہ گمان کیا جائے کہ ان تو اگر تم با اختیار ادارے کے مالک بن جاؤ تو پھر بھی فساد مچاؤ گے زمین میں اور کٹ کے رکھ دو گے اپنے رحم کے رشتہ داروں کو بحال ہے تم کیا تم پہ یہی امید رکھی جائے اصے تو ہاں, ہاں،, ہاں، کیا جائے گا نا امید رکھنے والے تو ہوں گے نا دوسرے لوگ ان پہ رکھے السائے تم یعنی تم اس امید پہ ہو کہ ان طول تم اگر تم کیا کر لو طول تم بادشاہ بن جاؤ تم مالک بن جاؤ کسی علاقے کے تو کیا تم سے یہی امید ہے کہ وہ تم فساد ہی مچاؤ گے زمین میں اور تم کاٹ دو گے اپنے رحموں ایک بار الا اک الزین اللہ یہی آنکھوں کو اندھا بنا دوسرا بھی کریں گے کون سا دوسرا ایک تو ہو گیا یہاں چار مانگ تو باقی بتاؤ آپ کو تو یاد ہونا چاہیے پڑھا نہ پڑھا برابر شوق پک نہیں نازل لازل شوق اللہ کا فضل نازل ہو گیا ہاں, ہاں جی فیضا اعظم المرو یہ شرط ہے اللہ اللہ اس کی جزا سمجھا بس جب کہ پختہ ہو گیا پروگرام لڑائی کا آگے جزا ہے تو پس اگر وہ سچ کر دکھائیں اللہ کے وعدے کو تو ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے اگر اس کو بنائیں شرط ازا اعظم الامر کو اور فلو سداف اللہ اس کی جزا ہو تو اب اگلی کلام کا معنی کس طرح کرو گے فہل اصے تم کیا انکار کر دینے کے بعد سادہ کلّا یعنی انہیں اللہ سے وعدہ سچا نہیں کیا انکار کر دیا اب مانا کیا ہوگا فہل اصے تم بس کیا انکار کر دینے کے بعد تم سے یہی امید ہے یہی امید ہے کہ ان طول تم اگر تم یہاں سے واپس ہٹ کے گھروں میں جاؤ تو یہی امید ہے نا کہ فساد بچاؤ گے زمینوں میں اور تو پتے ہو اور اپنے رشتے کو بھی کاٹو گے پہلی کلام میں طول تم کمانا تھا تمہیں با اختیار ادارے کے مالک بن جاؤ تم بات بادشاہ اچھا بن جا اب یہاں ہے تم سے کیا ہوگا تم واپس مڑ کے گھر جاؤ تو کیا میدان جہاد سے جب تم تم نے نے یہ بات سچی تو نہیں کر دکھائی تم اب کہتے ہو کہ تو نہ اور ہمارے گھر پیچھے سے بالکل خالی ننگے دھڑنگے ہیں ہمیں جانے دو اب ہم کہتے ہیں کہ کیا پھر تم سے یہ جہاد نہ کرنے والی بات جو ہے اس کے باوجود تم جو واپس گھر مڑ کے جاؤ کیا یہی امید رکھیں آپ پر کہ جب بھی تم واپس مڑ کے جاؤ گے تو ان تف سدو پھیلنا دے گا تو قطع اور زمین میں فساد بچاؤ گے اور اپنے رحم کو قطع کر دو کیا امید رکھی جائے اولئک الذین لعنهم اللہ کئی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر فاسمهم واما کیا وہ سوچتے نہیں قرآن پاک یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں وہ لوگ جو مڑ جاتے ہیں اپنی پیٹھوں کے پل بات اس کے کہ کھل چکا ہے ان کے لیے ہدایت کا راستہ اصل میں شیطان نے خوشنما بنا دیا ہے ان کے لیے وہ املا لہم اور گمراہ کر رکھا ہے ان کو یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے ان لوگوں کے لیے للذین کرے ہو جو پسند نہیں کرتے تھے اس کو ما نزل اللہ کو جو اللہ نے اتارا ہے وہ کیا کہتے تھے سنتی باغ الامر ہم تمہارا کہنا مان لیں گے اس معاملے جہاد میں تم جس طرح کہو گے ہم اسی طرح کریں گے یعلم ہو اسرارہم اللہ خوب جانتا ہے ان کے چھپے رازوں کو یہ منافقین ان کے ساتھ مل کے کہتے تھے کہ اگر تم جس طرح چاہو گے کرو گے تو ہم تمہارا کہنا مان لیں گے اللہ تو ان کے حالات جانتا ہے اس لیے زبان سے تو کہتے ہیں طاعت معروف مگر اندر سے ان کی ساری میل جول جو ہے وہ ان کفار کے ساتھ ہوتی فیضا پھر کیا بنے گا ان کا جب کہ فوت کرنے آئیں گے ان کو فرشتے مار رہے ہوں گے ان کے منہوں کو ان کے کو اور کہیں گے یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی اتباع کی ہے جس نے ناراض کر دیا ہے اللہ کو اور ناپسند کیا ہے انہوں نے اللہ کی رضا کو چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال سارے ہفت کر دیے کیا گمان کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے دل کا کینا ازخان ہو ان کے کینے اگر چاہتے ہم تو دکھا دیتے ہم آپ کو وہ لوگ بھی نشان ب نشان اللہ اور البتہ آپ پہچان لیتے ان کو ان کی علامات سے ولا اب آپ ضرور پہچانیں گے ان کو فی لہن القول ان کی طرز گفتگو میں ان کا لبو لے جائی ایسا ہوگا کہ آپ معلوم کر لیں گے کہ واقعی منافع ہیں واللہ یعلم اعمالکم اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال یہ منافق لوگ جب آ کے جماعت کے بڑے یا سردار کے پاس بات کرتے ہیں نا ان کا لے جائی خود بتلاتا ہے کہ یہ پوس پوس کر رہے ہیں ان کے حجود کے اندر صداقت نہیں ہے یہ صرف خوشامد کے الفاظ بول رہے ہیں نبل ون کم حتہ نالمل مجاہدین جہاد کی غرض یہ ہے البتہ ضرور جانچیں گے ہم تم کو حتیٰ کے ظاہر کر دیں مجاہدین کو تم میں سے اور جم کر رہنے والوں کو تم میں سے وہ نبلو اخبار اور ظاہر کریں گے ہم جانچ کر تمہارے سارے حالات تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جیسے منافق وہ سدو سبیل اللہ روکتے ہیں اللہ کے جہاد کے راستے سے رسولا اور مخالفت کی ان رسول کی بات اس کے کہ کھل چکا ہے ان کے لیے ہدایت کا راستہ اب نقصان اپنا کر رہے ہیں لئی یزر اللہ شیا اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے بس یو بے تو اعمال ان قریب اللہ ان کے سارے اعمال کیے کرائے برباد کر دے جہاد کی ترغیب اے ایماندارو ہاں جو اعمال بعد میں کریں گے وہ سارے باطل ہو جائیں گے پہلے تازہ تازہ باطل ہوتے آپ ہاں جتنا چیر جیے کہ اعمال نہیں کریں گے یا یو آمنو او ایماندار ہو عطی اللہ وطی الرسول اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی ولا تب تلو نہ باطل کرو اپنے اعمال کو ان الذین کفروا تاکی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ سدو ان سبیل اللہ روکتے ہیں اللہ کے راستہ جہاد سے پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ اسی طرح روکتے تھے کافر تھے ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو بلا او ایماندارو تہنو بودے نہ بنو و السل میں دعوت دو سلو کی بودے بننے والی بات ہے نہ نہ بودے بنو ڈھیلے پڑو تاکہ بلانے لگ جاؤ تم خود سلو کے لیے کافروں کو اگر سلو کا پیغام بھیجو گے تو یہ تمہارے ڈھیلے ہونے کی علامت ہے کیوں ان تم دلیری دکھاؤ تم ہی اوپر رہ جاؤ گے ولہ ہو اللہ ہی تمہارے ساتھ ہوگا ولیہ تیرا اعمال اور نہیں برباد کرے گا تمہارے اعمال کو انم الحیات دنیا و لاو پکی بات ہے حیاتی دنیا کی نیرا کھیل اور تماشا ہے شغل ہے بین تؤمنو و تتقو اگر تم مان جاؤ اور بچ کے رہو ماننے کے بعد تقوی کتنے قسم ہے تتقو شرک سے بچو مشرق سے بچو شک سے بچو تب تک ایمان کے بعد اگر تم تکوا کرو تو دے گا تم کو انعام تمہارے ولا یس الکم ام تمہارے سارے مال تو وہ نہیں مانگنا چاہتا کہتا ہے کچھ خرچ کرو جہاد کے ایس الکم فو کم تب خلو اگر وہ سارا مال تم سے مانگ لے اور پھر زور دے تم پر تو تب خلو تم بخیل بن جاؤ گے سارا مال اب کب مانگتا ہے اللہ وہ یو خرج ازغان کم دکو اختیار کرو ایک تو یہ کام ہے کہ یوت کم اجور اور دوسرا ہی نام یہ ہے کہ یو خرج ازغان نکال دے گا تمہارے دل سے بخل اور کینے کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے سے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے سے دل میں بخل بھی نہیں رہتا اور کینا بھی نہیں رہتا ہاں او تم فلانے ہو تم ہی کہہ رہے ہیں تو تم سے اللہ تمہیں ہی بلایا جاتا ہے تاکہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں ہم انکم اب خل تم میں سے کئی تو ہیں جو بڑے شوم شد اور کنجوس ہیں وہ خل جو بخل کرے گا یب خل و وہ تو کچھ نہ کچھ بچا کے رکھے گا اپنی جان سے فائدے کو ہے بقا ہو بچا کے رکھنا باخالا تو اپنی جان کو جو فائدہ اس کو ہونے والا تھا اس فائدے سے کچھ بچا کے رکھے گا نا اللہ الغنی وانتم الفقراء اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ایک ایک سانس کے محتاج ہو ان قومن اگر اس کے باوجود بھی تم پھر جاؤ یس تب دل تبدیل کر دے گا اللہ دوسری جماعت کو سوائے تمہارے تم اللہ یقونوں پھر یہ بھی سن لو اگر اللہ تبدیل کر دے گا تو وہ تمہارے جیسے بودے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تمہاری مثل کی سورہ فتح